حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے کسم سے رنگے ہوئے کپڑے سونے کی انگوٹھی کپڑے کے لباس پہننے اور رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو بہتر